بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر اپنے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لفظ محمد آئے تو اس پر اپنی انگلیوں کو چوننا مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ اس عمل کو وہی ناجائز کہے گا جو سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلتا ہو جلتا ہے فتح رضویہ جن نمبر دو صفحہ چار سو چھیانوے ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں انگوٹھا چومنے کا انکار اجماعی امت کے منافی ہے فتح رضویہ صفحہ چار سو چھیانوے جواب اس عمل کا ثبوت بھی خیر القرون میں نہیں ملتا ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کی اذان میں ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی سے بھی یہ عمل مروی نہیں اسی وجہ سے اس عمل کو بعد والے علماء نے ناجائز اور بدعت بتایا ہے اور جن احادیث سے اس بارے میں استدلال کیا جاتا ہے اس میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ سب کے سب موضوع اور جعلی ہیں جیسے امام جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں الحدیث التی رویت فی الانامل وجعلها على العينين عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم من المؤذن في كلمة الشهادة كلها موضوعات وہ حدیثیں جن میں مؤذن سے قدم شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے وقت انگلیاں چومنے اور آنکھوں پر رکھنے کا ذکر آیا ہے وہ سب موضوع اور جعلی ہیں اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں بسن دن فی ہی میں جاہیر وا انقطا موضوعات صفحہ نمبر پچہتر اور سجودی کی موضوعات کا کتاب نام ہے اللہ علیہ الموضوعہ اور ملا قاری رحم اللہ کی کتاب کا نام موضوعات کبیر ہے اس کی سند میں کئی مشہور راوی ہیں اور اس کی سند بھی منقطع ہے اسی طرح امام محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ للفتنی فتنی یہ پٹنی سے ہے ایسا نام پٹنی مقام پٹنہ کے رہنے والے تھے تو چونکہ عربی میں تو ٹھا آتا نہیں نپا آتی ہے اس کو کیا کر دیا فتنی تذکرت الموضوعات دلفتنی میں اور علامہ شوقانی رحم اللہ نے الفوائد المجموعہ میں موضوع قرار دیا ہے اسی طرح علامہ صحابی رحم اللہ المقاص المقاصد الحسینہ میں موضوع قرار دیا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو یہ بات منقول ہے قبل باتینئی فقال فقال صلی اللہ علیہ وسلم من فعل فعل خلیلی فقط حلت شفاعتی انہوں نے اپنی شہادت کی انگلیوں کے باطنی حصے کو چوما اور آنکھوں پر لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس طرح عمل کرے گا جو میرے دوست نے کیا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی اس کے بارے میں صاحب تذکرۃ الموضوعات علامہ محمد طاہر پٹنی رحم اللہ فرماتے ہیں ولا یس ہو یہ روایت صحیح نہیں تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر چھتیس اسی طرح ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے یس ہو موضوعات کبیر صفحہ پچہتر اور حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب روایت ہی سے ہی نہیں تو اس حدیث پر عمل کیسے کیا جائے گا ایک نقطہ ذہن میں بھی آتا ہے وہ یہ کہ سنت اور بیدات یہ دونوں زد ہیں سنت محبت رسول کا تقاضا ہے اور بدعت اس کی مخالفت کا تقاضا ہے سنت جو ہے یہ ذریعہ بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سیرات مستقی احکام خدا بندی کی بجا لانے کا اور ان کے لیے یعنی ایک طرح کا پاور اور قوت بننے کا بدعات جو ہے یہ سنت سے محرومی احکام خدا بندی پر عمل کرنے سے غفلت کا ذریعہ بنتی ہے اور بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محرومی کے ذریعہ ہے کوثر سے بھی محرومی کے ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعتی انسان اتنا ناپسند ہے کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ من وقار صاحب بہ فقد دعاتی علی حدم الاسلام اسلام جس نے کسی بدعتی کا اکرام کیا بوجہ بدعتی ہونے کے لیے شرط ہے تو اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں مدد کی یعنی اتنی سخت وعید ہے وغیرہ وغیرہ تو اللہ تبارک و تعالی اتباع سنت کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہے اور جس کو اللہ نہ چاہے تو اس کو اتباع سنت سے محروم کرتا ہے تو اصل سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں مبارک آئے تو اس موقع پر درو شریف پڑھا جائے لیکن بدعتی چونکہ اپنی بدعت سے محبت کرتا ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرے محبوب کے نام کے وقت اس کی ناپاک زبان سے درود نکلے تو اللہ نے اس کو انگوٹھے چومنے میں لگا دیا اللہ علیہ و